کیے گئے اللہ کی راہ میں امواتا مردے بل بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم نزدیک اپنے رب کے یرزقون رزق دیے جاتے ہیں خوش خوش ہونے والے بے ماسات اس چیز کے آتا ہم اللہ جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے وہ یستب اور خوش ہوتے ہیں ساتھ ان لوگوں کے لم یلحقو بہم جو نہیں ملے ساتھ ان کے من ان کے پیچھے سے اللہ خوف علیہم یہ کہ نہ خوف ہوگا اوپر ان کے والم یا یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے یستب شیرون خوش ہوتے ہیں نعمت من اللہ ساتھ اللہ کی نعمت کے اور فضل کے اللہ اور بے شک اللہ تعالی لا نہیں ضائع کرتا اجر اجر المومنین ایمان والوں کا الزین استجاب اللہ وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول کا اصابهم القرح بعد اس کے کہ پہنچا ان کو زخم للذین واسطے ان لوگوں کے احسن جنہوں نے احسان کیا مین ان میں سے وطقو اور ڈرتے رہے اجر نظیم اجر ہے بڑا الذین وہ لوگ قال لهم الناس کہا واسطے ان کے لوگوں نے ان الناس قد جمعوا لكم بے شک لوگ جمع ہو چکے ہیں واسطے تمہارے فخش ہم پر ڈرو تم ان سے فضادہ ہم ایمان پھر زیادہ ہوا ان کا ایمان وقالو اور کہا انہوں نے حسبون اللہ کافی ہے ہم کو اللہ ونعم الوکیل اچھا ہے کارساز فن کالابو پھر لوٹے وہ بنعمت من اللہ سات اللہ کی نعمت کے اور فضل کے لم جنگ سون نہیں پہنچی ان کو کوئی برائی و تب رضوان اللہ اور پیروی کی انہوں نے اللہ کی رضا کی اللہ حضو فضل اور اللہ بڑے فضل والا ہے ان نماز الشیطان بے شک یہ شیطان تھا یخوف وفیاہو جو ڈراتا تھا اپنے دوستوں سے فلا پسنا ڈرو تم ان سے وخافون اور ڈرو تم مجھ سے ان کن مومنین اگر ہو تم ایمان والے ولا في فی الله امواتا شہداء کے بارے میں اجمالی طور پر تو مسئلہ کل گزر چکا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ان کو اللہ کے پاس ایک خاص قسم کی زندگی دے دی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے برزخی زندگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی یوک لمو جس کو زخمی کیا گیا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اے لائے کلمت اللہ کے لیے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے زخمی کیا گیا پھر وہ مر گیا فرمایا قیامت کے دن جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کے زخموں سے خون اسی طرح نکل رہا ہوگا لون ہو لون دم رنگ تو اس کا خون کا ہوگا لیکن ری ہول مسک اس کی خوشبو کستوری کی طرح ہوگی شہدا کا اللہ کے ہاں ایک بہت بڑا رتبہ ہے بہت بڑا مرتبہ ہے لیکن عند ربہم اس کا دنیا کے ساتھ تعلق نہیں بلکہ یہ عالم برزخ ہے وہاں اللہ تعالیٰ ان کو مثالی اجسام مثالی جسم دیتے ہیں ان مثالی جسموں کے اندر جیسا کل حدیث گزری سبز رنگ کے پرندوں کے کالب کے اندر ان روحوں کو اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں سارا دن وہ جنت کے اندر پھرتے ہیں اڑتے ہیں کھاتے پیتے ہیں رات کو اللہ کے عرش کے نیچے سونے کی بنی ہوئی کندیلیں ان کے اندر آ کر کے وہ آرام کرتے ہیں اتنا بڑا اکرام اتنی بڑی عزت شہید آدمی کی اتنی بڑی عزت ہند رب ہند یور ذہور فارحین خوش ہوں گے بے ماں آتا ہوں فضل ہی بس اب اس کے جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے کہ اللہ نے ان کو اپنا فضل اپنی مہربانی سے جتنا وافر حصہ دے دیا کہ اس پر وہ خوش ہوں گے اتنا بڑا حصہ ان کو مل گیا اتنا بڑا حصہ ان کو مل گیا بخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فل جنت میں آتا جنت کے اندر سو درجے ہیں اور ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے یہ درجے اللہ نے تیار کیے ہیں مجاہدین کے لیے شہداء کے لیے تیار کیے ہیں اعلیٰ سب سے اوپر والا یا سب سے درمیانہ عمدہ وہ ہے جنت الفردوس اور اتنا اونچا سقف ہو ورش الرحمان کہ اس کی چھت اللہ کا عرش ہے اب شہدا کو اتنا بڑا رتبہ اللہ نے دیا کیونکہ شہداء کے اندر بھی دراجات ہیں جس طرح باقی لوگوں کے اندر دراجات ہیں اسی طرح شہدا کے اندر بھی دراجات ہیں کسی کا درجہ کم ہے کسی کا درجہ زیادہ ہے کسی کا درجہ اس سے زیادہ ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ خوش ہوتے ہیں ساتھ ان کے جو نہیں ملے ساتھ ان کے من خلفہم ان کے پیچھے سے وہ اللہ کے ہاں انعامات حاصل کرتے ہیں اور وہ جنت کی غذا استعمال کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے باقی مسلمان بھائی ہمارے باقی ایمان والے بھائی وہ بھی اسی طریقے پر اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے اور اللہ کے پاس آئیں گے ان کو اتنا اکرام ان کا اتنا احترام ہوگا اور اتنا اکرام ان کا کیا جائے گا اللہ خوف علیہم یہ کہ نہ خوف ہوگا اوپر ان کے ہم یا نہ وہ غمگین ہوں گے کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا امن و اطمینان کے ساتھ وہ جنت کے اندر رہ رہے ہوں گے یس تب شرون بن من اللہ خوش ہوتے ہیں ساتھ اللہ کی نعمت کے اور اللہ کے فضل کے قانون بتلا دیا و ان اللہ لا و اجر المومنین کہ اللہ ایمان والوں کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کیا کرتا کہ جو آدمی ایمان والا ہو چھوٹا عمل کرے یا بڑا عمل کرے چھوٹا کام کرے بڑا کام کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جب وہ کام ہوگا تو اس کا بدلہ اللہ ضائع نہ کرے گی پھر خصوصاً جو آدمی شہادت کی راہ کو اختیار کرتا ہے شہادت کی راہ کو اختیار کرتا ہے اس کا درجہ تو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ علماء یہ کہتے ہیں محدثین یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مجاہد ہے اپنے مورچے کے اندر بیٹھا ہوا ہے اپنے مورچے کے اندر سویا ہوا ہے تو اس کو پورے کا پورا ثواب ملتا رہتا ہے کیوں اس واسطے کر کے کہ اس نے اپنا گھر بار چھوڑا اپنا آرام چھوڑا اپنی نیند چھوڑی اور اچھا بھلا کھانا پینا چھوڑا اب وہاں وہ بیٹھا ہوا ہے سویا ہوا ہے لیکن اس کا عمل اللہ کے یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی کام کر رہا ہے جہاد فی سبیل اللہ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں ان اقتل فی سبیل اللہ کہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے ثم احیا پھر مجھے زندہ کیا جائے ثم اقتل پھر مجھے قتل کیا جائے ثم احیا چار مرتبہ آپ نے یہی فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں باوجود کے شہید کا درجہ نبی کے درجے سے بہت کم ہے کیونکہ نبی کا درجہ تو بہت بڑا ہے شہید کو درجہ ملا ہے نبی کی بات ماننے کی وجہ سے کہ نبی کی بات مانی تو شہید کو یہ درجہ مل گیا لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آرزو کرتے ہیں کہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل یہ ترغیب ہے امت والوں کو کوئی دیکھو جہاد کرتے رہو گے تو تمہاری عزت و آبرو بھی باقی رہے گی جہاد کرتے رہو گے تمہارا دین بھی باقی رہے گا اگر جہاد چھوڑ دو گے تو نہ تمہاری عزت ہوگی نہ تمہاری آبرو باقی رہے گی نہ تمہارا دین باقی رہے گا الزین استجاب اللہ کون سے ایمان والے الزین اللہ وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول کا من بعد ما اصاب دماصمول کر اس کے پہنچے ان کو زخم روایت تو پہلے گزر چکی ہے ایک روایت کے مطابق یہ اجر نظیم تک اس آیت کا شان نزول اور ہے اور الزینہ کالا لہم ناسو سے آگے تک شان نزول اور ہے روایتوں میں آتا ہے کہ جب ابو سفیان واپس جا رہا تھا تو ابو سفیان ایک مقام پر پہنچا تو ابو سفیان نے کہا جی ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہم سے بڑی غلطی ہوئی کہ جب ستر آدمی ہم نے ان کے قتل کر تو بقیہ ہم نے کیوں چھوڑے باقی زخمی ہیں بڑی غلطی ہوئی چلو واپس جاتے ہیں جا کر کے ان کو بھی ہم قتل کر کے آتے ہیں مدینے پہ حملہ کریں گے ان سب کو قتل کریں گے ابو سفیان نے یہ ارادہ کیا یہ سوچا ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جو لوگ اس وقت عہد میں موجود ہیں زخمی ہیں یا جس حال میں ہیں وہ نکلیں میرے ساتھ جائیں تاکہ ہم کفار کا پیچھا کریں اس کو کہتے ہیں غزوہ ہمراول الاسد غزوہ ہمراؤل الاسد یہ ستر آدمی تھے ستر صحابی تھے جو زخمی تھے اور انہوں نے اپنے زخموں پر ابھی تک کوئی دوا بھی نہیں لگائی تھی کوئی پٹی نہیں کی تھی اسی طرح زخمی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تو یہ ستر آدمی آپ کی معیت میں چل پڑے حتیٰ کہ ہمراہ جا پہنچے ادھر ابو سفیان کو کسی نے کہا کہ مسلمانوں کا لشکر وہ تو تمہارے طاقت میں آ رہا ہے تمہارے پیچھے آ رہا ہے تمہیں قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے اس کے دل میں اللہ نے اتنا روب ڈال دیا اتنا روب ڈال دیا کہ وہ ابو سفیان بھاگ گیا اور مسلمان الاسد جو مدینے سے تقریباً تین چار میل کے فاصلے پر ہے وہاں سے واپس ہو گئے اللہ نے ان کی تعریف کی ان کی مداح کی فرمایا کہ اللہ للہ و رسول من بعد ما اصابهم القرح ابھی زخمی ہیں لیکن زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کا حکم مان لیا اللہ کے رسول کا حکم مان لیا للذین اخصلوم ان یہ کیسے لوگ ہیں ان کو اجر عظیم کیوں انہوں نے احسان بھی کیا تقوا بھی اختیار کیا ان کے لیے اجر عظیم ہے انہوں نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی نہ زخموں کی پرواہ کی کوئی پرواہ نہیں کی اللہ کے رسول کی بات مان کر کے یہ کافروں کے پیچھے چل پڑے اللہ زین کال زیادہ تر مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول ہے غزوہ بدر سورہ ایک ہے بدر کبرا جنگ بدر جس کو کہتے ہیں سن دو ہجری میں جو جنگ ہوئی جس میں ستر کافر قتل ہوئے ستر کافر گرفتار ہوئے وہ تو ہے بدر قبرا یا جنگ بدر ایک ہے بدر صبرا جب ابو سفیان واپس جانے لگا تو اس نے کہا مسلمانوں کو کہا اور بعض روایتوں کے مطابق اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ سال بدر کے میلے میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہو جائے پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے اصل میں ابو سفیان کا خیال یہ تھا کہ جس طرح جنگ عہد کے اندر ہم نے ستر مسلمان شہید کر دیے تو اب جب بدر کے میلے کے اندر بدر کے میدان میں ہم جائیں گے تو پھر دوبارہ ہم ستر آدمیوں کو قتل کر دیں گے تو ہمارا بدر والا وہ بدلہ پورا ہو جائے گا کہ بڑے بڑے جو مسلمانوں کے سردار ہیں ان کو قتل کر دیا جائے گا ابو سفیان نے اپنے طور پر مکے میں جا کر کے دو ہزار کا لشکر تیار کیا دو ہزار کا لشکر تیار کیا پچاس گھوڑے تیار کیے یہ مکے سے نکلا ایک مقام ہے مکے کے قریب مرو زہران جب یہ مرو زہران پہنچا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اتنا خوف اور اتنا روب ڈال دیا کہ یہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نہ آ سکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر کے بدر میں پہنچے وہاں سالانہ میلہ ہوا کرتا تھا تجارتی میلہ وہ تجارت ہو رہی تھی ابو سفیان کو وہاں ایک آدمی ملا جو مکے سے ابو نعیم اس کا نام تھا مکے سے عمرہ کر کے واپس آ رہا تھا ابو سفیان کے دل میں اتنا ڈر پیدا ہوا مسلمانوں کا اس نے اس کو کہا کہ جی تو کہاں جائے گا اس نے کہا کہ جی میں اپنے علاقے مدینے جاؤں گا ابو سفیان نے کہا کہ تم مدینے تو جا رہے ہو میں تجھے دس اونٹ انعام کے طور پر دوں گا تو مدینے میں جا کر کے مسلمانوں کو ڈر مسلمانوں کو ڈرا ان کو خوف زدہ کر کہ جی اتنا بڑا لشکر تیار کیا گیا ہے اتنا بڑا لشکر تیار کیا گیا ہے اس لیے تم مقابلے کے لیے نہ جاؤ ابو سفیان یہ سمجھا کہ اگر میں مقابلے کے لیے نہ گیا تو پھر ظاہر ہے میری رسوائی ہوگی اور اگر مسلمان مقابلے کے لیے نہ آئے تو بات ان پر آئے گی ابو سفیان نے بات یوں بنائی کہ جی کات سالی ہے اس کات سالی کے دور میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے چلو جی ہم تو واپس جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں آٹھ دن انتظار فرماتے رہے ابو سفیان کا کہ ابو سفیان آئے گا اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے اللہ زینہ کالم الناس وہ لوگ صحابہ کرام جن میں ابو بکر صدیق بھی ہیں عمر فاروق بھی ہیں عثمان غنی بھی ہیں علی المرتضی بھی ہیں حضرت طلحہ بھی ہیں حضرت سعد بھی ہیں ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ صحابہ بڑی جمع صحابہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہے کالا لہم الناسو کہا ان کو لوگوں نے کون او ابو نعیم نے بڑا لالچی آدمی تھا اس کو اونٹوں کا لالچ ایسا ملا ایسا ملا اس نے آ کر کے مدینے میں یہ افواہ پھیلائی یہ افواہیں پھیلانا مسلمانوں کا کام نہیں افواہیں پھیلانا یا تو یہ کافروں کا کام ہے یا منافقوں کا کام ہے اور صورت احزاب کے اندر بائیسویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منافقوں کی عادت قرار دیا صورت احزاب میں کہ یہ افواہیں پھیلانا یہ منافقوں کا کام ہے مسلمانوں کا کام نہیں ہے مسلمان تو سیدھی سادی ایک ٹھوس بات کرتا ہے یہ بات یوں ہے مومن کا ایمان کا تقاضا یہ ہے اس ابو نعیم اشجعی نے آ کر کے لوگوں کو کہا ان ناسا کا جمع لکم لوگ جمع ہو چکے ہیں تمہارے لیے فخشوں پر ڈرو تم ان سے کہ جی اتنا بڑا لشکر اس نے تیار کیا اتنا بڑا لشکر تیار کیا کہ دیکھو اہد کے اندر انہوں نے تمہارے گھر کے قریب آ کر کے تمہیں قتل کیا تو اب اتنا بڑا لشکر دو ہزار کا لشکر ہے گھوڑے ہیں بڑا ساز و سامان ہے اب تمہیں اتنا وہ ماریں گے اتنا ماریں گے کہ تمہارا ایک آدمی بھی زندہ نہ چھوڑے گے فخشوہم اس نے کہا ڈرو تم ان سے لیکن بجائے ڈرنے کے فضاد ایمان پھر زیادہ ہوا ان کا ایمان زیادہ ہوا ان کا ایمان کہ ان کے ایمان کے اندر اور اضافہ اور قوت پیدا ہو گئی اللہ پر توقع اللہ پر بھروسہ اور زیادہ ہوا وہ کالو کہا انہوں نے حسب اللہ کافی ہے ہم کو و ونعم الوکیل اور کیا یہ اچھا کار ساز ہے ان کی زبان پر یہی کلمہ تھا یہی جملہ تھا حسب اللہ نعم الوکیل یہ پڑھتے جاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر سغرا بدر کے مقام کی طرف چل رہے تھے وہاں وہ پہنچے تجارت کی فن کالا بو بے نعمت من اللہ کہ لوٹے وہ ساتھ اللہ کی نعمت کے اور فضل کے لم یم سس سب نہ پہنچی ان کو کوئی برائی کہ وہاں تجارت کی اور وہاں انہوں نے نفع کمایا نفع بھی حاصل کیا اللہ کا فضل بھی مل گیا کوئی برائی نہ پہنچی کوئی زخمی نہیں ہوا کوئی قتل نہیں ہوا بلکہ و رضوان اللہ انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی کہ اللہ کے اللہ کے رسول کی بات انہوں نے مان لی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے تو ہر حال میں بدر میں جانا ہے ابو سفیان کے مقابلے کے لیے خواہ مجھے تنہائی کیوں نہ جانا پڑے لیکن یہ صحابہ کی جماعت ستر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں چل پڑے و تب رضوان اللہ پیروی کی انہوں نے اللہ کی رضا کی کیا اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے وہ اللہ فضل عظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر انعام و احسان کی بارشیں برساتا ہے ان نماز شیطان بے شک وہ شیطان تھا جس نے آ کر کے افواہ پھیلائی وہ تو شیطان تھا انسانی شکل میں ایک شیطان تھا یخوف اولیاء جو ڈراتا تھا اپنے دوستوں سے موجودہ دور کے اندر افواہیں پھیلانا یہ بھی کافروں کا شیوا ہے اور اصل میں یہ افواہیں پھیلانا یہ شروع ہی کافروں سے ہوا اور اب تو جو اپنے آپ کو بڑے مہذب کہتے ہیں نا یہود و نصارہ یہ افواہیں پھیلانا ان کے اوپر آ کر کے ختم ہو گیا اتنی افواہ پھیلاتے ہیں اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن جو مومن آدمی ہوتا ہے متقی آدمی ہوتا ہے نہ افواہ کی طرف وہ توجہ کرتا ہے وہ تو صرف اللہ کی بات مانتا ہے کہ میرے اللہ کا یہ حکم میرے پیغمبر کا یہ طریقہ ان نما ظالم شیطان و بے شک وہ شیطان تھا یو حوف اولیا جو ڈراتا تھا اپنے دوستوں سے کہ کافر شیطان کے دوست شیطان کافروں کا دوست مومن اللہ کے دوست اور اللہ مومنوں کا دوست فلا تخافوہم ایمان والو تم ان سے نہ ڈرو کافروں سے مت ڈرو وہ خافون ڈرو تم مجھ سے ان کن تم مومنین اگر تم مومن ہو تمہارا ایمان کامل ہے تو مجھ سے ڈرو کافروں سے مر ڈرو اب صحابہ کرام کی کتنی بڑی مدح کتنی بڑی تعریف قرآن مجید نے بیان کر دی کہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی نہ اولاد کی پرواہ کی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا اور فوراً وہ جہاد کے اندر نکل الحمد لله رب العالمين اللهم اللهم يسر لنا للہ اللہ اللهم للہ اللہ ربنا تقبل منا إنك أنت صلى الله تعالى على خير خلقه محمد